سيدنا مولانا محمد في فی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام عجیب اتفاق ہے گزشتہ جمعہ روزے کی حالت میں تھے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں ہمارا وقت گزر رہا تھا اب یہ موسم بہار چمن سے رخصت ہو چکا ہے کسی کے در سے گھر سے روتا ہوا گیا ہے اور کسی سے گلے مل کر مسکرا کر اجازت لے کر گیا ہے جس نے اس کے شائن شام استقبال کیا اس کی مہمان نوازی کی اس کو خوش کیا یہ اسے دعائیں دے کر گیا مسافہ کر کر معانقہ کر کے گیا جس نے اس کے دل کو دکایا اس کی بے حرمتی کی بے عزتی کی تو بہت رو کر اس کے گھر سے یہ گیا اور آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے نکل کر دوڑ پڑا جن سے یہ راضی ہوا جن کی مہمان نوازی سے عید الفطر کے دن اللہ تعالی سے بہت سارے انعامات لے کر ان کو مالا مال کیا اور اللہ کو اتنا خوش کر دیا کہ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری کبریائی کی قسم ان لوگوں کو میں اپنے گھر سے واپس کروں گا اپنے جب یہ اپنے گھر جائیں گے مغفرت کا سامان لاد کر جائیں گے مغفرت کا پروانہ لے کر جائیں گے یہ عید کا دن ان کے لیے خوشخبری کا دن تھا سعادت کا دن تھا اللہ سے نعمتیں لینے کا مغفرت کا پروانہ لینے کا رمضان کے روزوں کی ایک دنیاوی جزا حقیقی جزا تو آخرت میں اللہ دیں گے ایک دنیاوی جزا لینے کا دن تھا واقعتاً ان کو حق تھا کہ یہ عید مناتے خوشیاں کرتے اس لیے کہ ان کا رب آج ان سے راضی تھا اور جن لوگوں نے اس مہمان کے دل کو دکایا وہ عید کا دن ان کے حق میں و عید کا دن بن گیا وعید عید کہتے ہیں جھڑکی کو اللہ کی ناراضگی کو عذاب کے وعدے کو ایک ہی عیدگاہ میں دو قسم کے لوگ نماز پڑھے ایک طبقے نے اللہ تعالی سے مغفرت کے پروانے لیے اور دوسرے طبقے نے جس کی زبان رمضان میں چنتی رہی غیبتوں کے ساتھ ٹی وی چلتی رہی اور رمضان گویا شاپنگ کا اور روپیہ پیسہ کمانے کا گویا مہنا تھا مالا دولت کے پیچھے جو لگا رہا جس کو پتا ہی نہیں لگا روزہ کیا ہے تراوی کیا ہے اعتکاب کیا ہے للت الجائزہ کیا ہے شب قدر کیا ہے قرآن کیا ہے یہ تو پیسہ کمانے کا موسم ہے روپیہ کمانے کا موسم عید سے یہ طبقہ جب واپس ہوا اور اس کو اپنی گناہ پر شرمندگی نہ ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے جو بدوعیا کلمات پر نے آمین کہا وہ بدعا کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اپنی ناراضگی کے ساتھ دھک دھکے دے کر اللہ نے اس کو وہاں سے نکالا جن کا رمضان قبول ہوا ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ انہوں نے شروع کر دیا نمازیں نہیں چھوٹی عادت و اتوار کے اندر فرق نہیں آیا اور ان کی تہذیب اور کلچر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا وہی قرآن سے لگاؤ وہی نماز سے محبت بلکہ الٹا رمضان کے جانے پر دھاڑے مار کر رو رہا تھا دعائیں کر رہا تھا ہماری زندگی میں اور رمضان دے دے مولا رمضان کی برکتوں سے رمضان کی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہ کرنا اور اس کا دوسرا روزہ شوال کی ایک تاریخ سے شروع ہو گیا جو موت تک جاری رہے گا رمضان میں روزوں میں جو اس نے پریکٹس کی تھی کہ حرام چیزوں سے رکنا اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کے قریب نہ جانا اب وہ پریکٹس اور وہ مشق دوسرے روزے کے اندر اس نے چالو کر دی وہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھا اور یہ روزہ صبح زندگی سے لے کر غروب زندگی تک موت تک یہ روزہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی کی کہی بھی چیزوں پر عمل کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آنا یہ دوسرا روزہ ہے اور یہی روزے کے لیے اللہ نے پہلا رمضان کا روزہ رکھایا مشق کرانے کے لیے مجاہدہ کرانے کے لیے ریاضت کرانے کے لیے کہ بیوی حلال تھی لیکن قریب نہ جا کر تم نے مجاہدہ کیا کھانا حلال تھا پینا حلال تھا لیکن حلال چیزوں سے رک کر تم نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اپنی طبیعت کو قابو میں کر لیا اب تمہارے لیے زندگی کا دوسرا روزہ جو صبح زندگی سے لے کر موت تک چلتا ہے غروب زندگی تک غروب حیات تک اس وقت تک جب تم حلال چیزوں سے رک گئے اب اس زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی منحیات سے رکنا اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے حرام قرار دیا ہے ان سے رکنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے رمضان المبارک میں جب روزوں کے تعلق سے بات کہی گئی تقریباً ہر ممبر پر ہر خطیب وہ کسی مسلک سے وابستہ ہو ایک بات ضرور کہتا ہے اور اس آیت کا حوالہ ضرور دیتا ہے یا یوح الدین عام انو کتی والی کم اسیام کما کت لدین امین قبلی کم اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا اور روزے کی فرضیت کا مقصد یعنی روزے کو کیوں فرض کیا گیا لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی ہو جاؤ شاید تم پرہزگار بن جاؤ یہ روزے کا حاصل ہے یہ روزے کا سمرا ہے کہ آدمی روزہ رکھے تخوا اسے نصیب ہوگا آدمی رمضان کو اکرام اور احترام کے ساتھ گزارے تو دوسرا روزہ جو صبح زندگی سے لے کر غروب حیات تک وہ روزہ رکھتا ہے یہ روزہ اس کو نصیب ہوگا اور یہ تخوے کی دولت سے مالا مال ہوگا اور تخوے کی نعمت سے وہ مالا مال ہوگا اصل حساب کتاب اور ہمارے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا پتہ میدان محشر میں لگے گا یہاں تو دنیا میں ہر آدمی ہانکے گا کہ میری عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا میری نماز ہے اللہ قبول کرتا ہے میرا روزہ ہے اللہ قبول کرتا ہے میری تراوی ہے اللہ قبول کرتا ہے لیکن قیامت میں پتہ لگے گا کہ کن کے سجدے قبول ہوئے کن کے حج کو منہ پر مار دیا گیا کن کے عمروں کو منہ پر مار دیا گیا کن کی نمازوں کو میلے کپڑے کی پوٹلی کے اندر ڈال کر ایک بالش ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں گئی یہ قیامت کے دن پتہ لگے گا یہاں آدمی کو ہم لمبا سجدہ کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لمبی نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور لمبی قرآب کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک سبحان اللہ کس کا قبول ہوا ایک سجدہ کس کا قبول ہوا ایک رکعت کس کی قبول ہوئی ایک شہری افطاری کس کی قبول ہوئی ایک لبیک اللہ لبیک کس کا یہ قیامت کے دن پتا لگے گا لیکن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ آثار ایسے رکھے ہیں کہ ان آثار سے پتا لگتا ہے کہ شاید قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مردود ہوگا ان سال ہندوستان والوں کو انتیس روزے ملے ان یہ انتیس روزے یہ انتیس افطاریاں کس کی قبول ہوئی نہیں ہوئی حقیقی پتا میدان محشر میں لیکن دنیا میں اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک آدمی ہے کہ کڑاکے کی گرمی میں سوراہی کا پانی رکھا ہوا ہے اور اجازت بھی ہے پینے کی تو کہتا ہے کہ نہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے پانی پی چکا ہے سیراب ہو چکا ہے اور سب کو بھوک لگی ہے ایک آدمی کہتا ہے نہ مجھے کوئی تقاضا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس کا مطلب یہ کوئی چیز کھا چکا ہے اور اس کی بھوک مٹ چکی ہے اب اسے کھانے کا کوئی تقاضا نہیں ہے تو یہ کھانے کی طرف رغبت کا نہ ہونا پانی کی طرف جی کا نہ للچانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پانی پی چکا ہے یہ کھانا کھا چکا ہے اور ایک آدمی آیا ہے کپڑوں میں مہک آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے گلاب کی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے لیکن ہم نے بتا دیا کہ تم نے اتنے گلاب لگایا ہے یا تم نے کوئی ایسا اسپرے یوز کیا ہے جس کے اندر گلاب کی خوشبو ہے ہم تو عالم الغیب نہیں لیکن کپڑوں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ اس نے اتنے گلاب لگایا ہے اور گلاب کی خوشبو کو اس نے استعمال کیا ہے رمضان کے انتیس روزے کیا اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتے کیا اپنے اندر نتیجہ نہیں رکھتے کیا رمضان کے انتیس روزے سنیما گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے رکھے کیا رمضان کے انتیس روزے اللہ نے کمن پارک اور لال باغ کو آباد کرنے کے لیے اور سنیما گھروں کے اندر جو ہے ہاؤس فل کا بورڈ لگانے کے لیے لیلاؤں کو لے کر اور ایسی اور گندی عورتیں جن کے پیشاب اور پیخانے کی مجموعہ ہیں گندگی اور غلادت کا مجموعہ ہے ان کو لے کر گھومنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم السیام اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم گھومو تاکہ تم پھرو تاکہ تم مسجدوں کو ویران کرو تاکہ تم مسجدوں کی چٹائیوں کو رولاؤ تاکہ تم مسجدوں کو غمگین کرو تاکہ تم مسجدوں کے اندر نوحے کی آواز اور ماتم کی آواز نکالو تاکہ تم بے پردگی کے اندر ملوث ہو جاؤ حرام کاری کے اندر ملوث ہو جاؤ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرنا چاہیے یا اور بھوک کا تقاضا ہونا چاہیے پانی پینے کے بعد پانی سے جو ہے آدمی آجیز آنا چاہیے یا پانی کی طرف دوڑنا چاہیے روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون اس لیے ہم نے تم سے روزہ رکھوایا ہم زمین و آسمان کی مخلوق کو پالنے والے اے انسانوں تم دھرتی پر جتنے ہو اور جتنا تم کھاتے ہو اتنا سب کچھ ہم سمندر کی ایک مچھلی کو ایک وقت کے اندر کھلا دیتے ہیں ہم تمہیں روزی دینے سے آجز نہیں ہیں ہم تمہیں پانی دینے سے آجیز نہیں ہیں ہم نے روزہ رکھایا اس لیے نہیں رکھایا کہ رمضان کے بعد تم شیطان کی نسل بن جاؤ شیطان کی اولاد بن جاؤ شیطان کے بچے بن جاؤ اور شیطانی حرکتیں کرنے لگو لال تتقون کا ترجمہ کسی مفسر نے یہ نہیں کیا ہے کسی مترجم نے یہ نہیں کیا ہے اور کسی شارے نے یہ نہیں کیا ہے کہ نمازی بے نمازی ہو جائے روزے دار حرم کاری کے اندر مبتلا ہو جائے لیکن لعلکم تتقون کا ترجمہ آج ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے محلے کی مسجد فجر کی نماز کے اندر کیفیت کیا ہے عشاء کی نماز کے اندر کیفیت کیا ہے داخل ہونے کے بعد کیا طبیعت روتی نہیں کیا سے آنسو کے خطرے نہیں نکلتے کہاں چلی گئی وہ مخلوق جو رمضان کے اندر مسجد کو آیا کرتی تھی زمین نگل گئی یا آسمان اس کو کھا گیا یا وہ دھیڑوں کی نسل تھی وہ چماروں کی نسل تھی وہ کافروں کی نسل تھی وہ کھڑموتوں کی نسل تھی وہ گائے کا پیشاب پینے والوں کی نسل تھی کیا وہ رمضان کے اندر افیڈیوٹ بنا کر کیا وہ رمضان کے اندر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ انتیس دن تک جب تک ہمارے گرو گنٹال ہمارے بڑے بھائی ہمارے دادا جان ابلیس صاحب جب تک آزاد نہیں ہوں گے ہم تیری نماز پڑھتے رہیں گے ہم تیرا روزہ رکھتے رہیں گے بتاؤ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تیس دنوں تک ہم مسلمان ہیں اور گیارہ مہینے ہم بھیڑ کی نسل ہیں ہم چمار کی نسل ہیں اے چمار کی نسل والوں اے ڈھیر کی اولاد کہلانے والوں مشرکوں کی اولاد کہلانے والوں اگر حالت شرک میں تمہارا انتقال ہو جائے حالت کفر میں تمہارا انتقال ہو جائے خدا کا گھر تمہیں بد دعا دے نماز آزادی کرے اللہ کا قرآن تمہیں بد دعا دے اس حالت کے اندر ان گیارہ مہینوں کے اندر اگر تمہاری موت آ جائے تم بھیڑ کی حالت میں مرو گے یا اسلام کی حالت میں مرو گے تم کلیمے کے ساتھ مرو گے یا چمار کی موت مرو گے یہ تم خود فیصلہ کر لو کیا کوئی جبرائیل تمہارے گھر کے اندر آیا تھا کوئی کلام اگر الگ سے وہی لے کر تمہارے پاس آیا تھا کہ نہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد نماز حرام ہے روزہ حرام ہے تلاوت حرام ہے ایک مہینے کے مسلمان ہونے کا اگریمنٹ کلام پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے حدیث کے اندر کون سی حدیث کا ترجمہ ہے وہ کون چہرے تھے جو مسجدوں میں دکھائی دیتے تھے وہ کون انسان کے بچے تھے یا شیطان تھا یا ابلیس تھا یا ایک کوئی اور ضروریت تھی جو انسانوں کی شکل کے اندر مسجدوں کے اندر آیا کرتی تھی اور رمضان کے بعد عید کے بعد ان کا تخوا کہاں چلا گیا ان کا ایمان کہاں چلا گیا قرآن تو یہ کہتا ہے دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے اور دنیا کا ہر معاملے کے اندر الٹ پلٹ ہو سکتا ہے دنیا کی آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے دنیا کا برف گرمی دے سکتا ہے مرد بچہ جن سکتا ہے اولاد کو دودھ پلا سکتا ہے آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے یہ زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے سمندر آپ کو اگل سکتی ہے لیکن میرا اللہ کا قرآن میرا رب کا قرآن میرے محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی من اللہ قیلا کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہے کون سی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب سے زیادہ حقیقت کو بیان کرنے والی ہے یہ تو کہتی ہے کتوا علی کم سیام کما کتبہ اللّین کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا اس لیے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ اللہ اللہ تیری شان کلامی پر قربان جائے تیرے قرآن پر قربان جائے تو یہ نہیں کہا کہ ہر روزہ رکھنے والا متقی ہو جاتا ہے ہر رمضان گزارنے والا پیرانے پیر ہو جاتا ہے گاؤں سے پاک ہو جاتا ہے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا لعلکم تتقون شاید تم متقی ہو جاؤ یعنی متقی ہونے والوں میں شاید تمہارا شمار ہو جائے یقین کے ساتھ نہیں کہا اس لیے اللہ کو معلوم کہ ایسے حرام و دہر آئیں گے ایسے کافر و چمار کی نسلیں آئیں گی ایسے مشرکوں کے بچے آئیں گے جو رمضان میں اللہ کے گھر کو آباد کریں گے رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو ویران کر دیں گے رمضان میں قرآن سے رشتہ پیدا کریں گے رمضان کے بعد قرآن کو طلاق دے دیں گے رمضان میں نبی کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے رمضان کے بعد نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بنو یہ نہیں کہا جیسے کہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو یہ نہیں کہتے شاید تیرا ہاتھ جل جائے ضرور جلے گا برف کو ہاتھ لگائے ضرور ہاتھ ٹھنڈا ہوگا نہیں کہتے شاید لیکن شاید وہاں کہتے ہیں جہاں ڈاؤٹ ہو ایک آدمی بورویل کے لیے سوراخ ڈالتا ہے زمین میں تو یقین سے نہیں کہا جاتا ایک آدمی کنواں کھودنے کے لیے زمین کے اندر گڑا ڈالتا ہے تو کہتے ہیں شاید کے پانی نکل آئے شاید کے بور کے اندر پانی کا جھرنا نکل آئے تو شاید وہاں استعمال ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ ایسی ابلیس کی ضروریت شیطان کے بچے رمضان میں اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اور رمضان کے بعد رمضان کو روتا ہوا رمضان کو بلکتا ہوا اس جو ہے چمن سے اس موسم بہار کو رلاتے ہوئے قتل کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے اس کو رخصت کریں گے ان کی تباہی اور ان کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ آقا نے فرمایا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ جس نے رمضان کو پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کیا اگر تیرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوتا میرے رب کی قسم تو بے نمازی نہ ہوتا تیرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوتا داڑھی کو نہ مڈاتا تیرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوتا تیرے گھر کے اندر ٹی وی نہ چلتی تیرے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہوتا سیر و تفریح کے لیے عیاشی کے لیے تو پارکوں کو نہ جاتا تو غیر محرموں کو گور گور کر نہ دیکھتا تو شراب نہ پیتا تو سٹا نہ کھیلتا تو جوا نہ کھیلتا اور تو عیاشی نہ کرتا مغفرت کا تقاضا عیاشی کرنا نہیں ہے مغفرت کے پروانے کا تقاضا سیر کرنا نہیں ہے پکنک کرنا نہیں ہے لگتا ہے مسلمانوں کے محلوں کے اندر کرفیو آ گیا ہے چہل پہل ختم دکانیں بند مسجد ویران کہاں گئے ہیں صاحب کسی زنا کے اڈے پر کوئی گیا ہے کوئی بدکاری کے اڈے پر کوئی گیا ہے کوئی فہاشی کے اڈے پر گیا ہے کوئی سیر و تق... یہ تتخ ان کا ترجمہ یہ تخوے کا ترجمہ تخوا وہ ہے جو تمام ایمان اور اسلام کے اعمال کی جڑ ہے یہ یہ جڑ نماز آئے گی تخوے کی وجہ سے روزہ آئے گا تخوے کی وجہ سے تلاوت آئے گی تقوی کی وجہ سے زندگی کے اندر سدھار آئے گا تقوی کی وجہ سے جنت کی سند ملے گی تقوی کی وجہ سے جہنم سے تلاشی کا پروانہ ملے گا تقوی کی وجہ سے اللہ ان ملا کل حسنات آخ نے فرمایا یہ جو تم روزہ رکھو گے تو تخوا کیا ہے تخوا جس تخبے کو لقوہ مار چکا ہے آج آج کیا ہے دیکھیے آج اصل میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فجر میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں ہم غلط فہمی میں گھڑی اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ غلط وقت کے اندر تو نہیں آ گیا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ڈیڑھ منٹ نماز کو کھڑے ہونے باقی رہتا ہے اللہ کا گھر روتا ہوا ہمیں ملتا ہے اللہ کا گھر ہمیں ماتم کرتا ہوا ملتا ہے کہاں چلی گئی یہ مخلوق ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا مسلمان مرتا ہے مسجد سے جنازہ ملتا ہے مسلمان مرتا ہے مسجد کا ملا نماز جنازہ پڑھاتا ہے مسلمان مرتا ہے مسجد کا حسان غسل دیتا ہے مسلمان مرتا ہے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے یہ اگر مرے اسے کون پڑا پنڈت پڑھاتا ہے اگر یہ مرے تو کیا اس کو شمشان گھاٹ کے اندر لے جایا جائے گا کب تک یہ حرام ذات جیتو کرتا رہے اس کو جگا دو بھی وہ واسکٹ والے کو اسی کو اسی کو ہاں۔ کب تک یہ معاملہ کرتا رہے گا شمشان گھاٹ کے اندر تو نے جگہ ریزرو کرا لی اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا ہر رمضان کے ساتھ مذاق ہر سنت کا ٹھٹا تخوا اسی کا ترجمہ ہے تخوا اسی کا معنی ہے ارے تخوا تمام آمان ایمان اسلام کا یہ خلاصہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر سینکڑوں آیتوں کے اندر مسلمانوں کو تاکید کی ہے یا امن الطخ اللہ حق کا تخاتی ہی اے اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ چیز اگر مل جاتی رمضان کے روزوں کے صدقے میں آج مسجد کی یہ حالت دیکھنے نہیں آتی آج مسلمانوں کی یہ کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی یہی تقوی ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دیتا ہے شان و شوکت دیتا ہے عظمت کا تاج پہناتا ہے یہی تقویٰ ہے جس کے سطح میں اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دروازے کھولتا ہے حَيْثُ لَا اللہ یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہی تو تقویٰ ہے کہ جس کے بارے میں کہا ان اللہ انتخلہ یجال فرقانا اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اللہ تمہیں کھویا ہوا مقام دے دے گا اللہ تبارک تعالیٰ عظمت کے میناروں پر تمہارا نام چڑھا دے گا اور تمہیں کی زندگی آلیزی کی زندگی اور غیروں کے سامنے مستنف کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذلت کی زندگی سے تمہیں محفوظ کرے گا یہ تقوی کی دولت گئی آج مسلمان کہتا ہے بھیڑوں کے ساتھ مل کر کام کرو چواروں کے ساتھ مل کر کام کرو یہودیوں کے ساتھ مل کر کام کرو عیسائیوں کے ساتھ مل کر کام کرو انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرو بھائی ہم سیکولر ملک کے اندر رہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان تتق اللہ یجعلکم کم فرخانہ اگر تم نے تقوی کی دولت حاصل کی اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہوئے تو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا درجہ تمہارا ہوگا اللہ تمہاری ایک شناخت بتائے گا اللہ تمہاری ایک حیثیت بنائے گا اللہ تمہاری ایک آئیڈینٹیفائی بنائے گا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسروں کے دلوں کے اندر روک پیدا کرے گا اور ڈر پیدا کرے گا آج جذبہ جہاد سے جو ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ تقوی کی کمی ہے تقوی اور جذبہ جہاد لازم ملزوم ہے مچھلی کو پانی میں تیرنا سکھایا نہیں جاتا کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسی ٹریننگ اسکول دیکھی کہ جہاں مچھلیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے اے مچھلی اے میرے بچے کیسے پانی میں تیرا جاتا ہے دنیا کے اندر کوئی ٹریننگ اسکول دیکھی جہاں پرندوں کو اڑایا اڑنا سکھایا جاتا ہے پرندہ اور اڑنا لازم و ملزوم ہے مچھلی اور پانی میں تیرنا لازم و ملزوم ہے جنگل کا درندہ وحشی اور شکار کرنا لازم و ملزوم ہے اور بلی قدرتی طور پر چوہے کی طرف لپکنا لازم و ملزوم ہے کتا بلی کی طرف لپکنا یہ لازم و ملزوم ہے جس میں تقوی ہوگا جس میں خدا کا خوف ہوگا اور جس میں اللہ کا ڈر ہوگا جس میں جنت کی طلب ہوگی اور جس میں جہنم کا خوف ہوگا اس دنیا کو ایک پیشاب کے قطرے کے برابر وہ نہیں گنتا اس زندگی کی اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں وہ شہادت والی زندگی چاہتا ہے وہ جنتوں والی زندگی چاہتا ہے وہ عرش کے سائے میں رہنا چاہتا ہے وہ حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہے جو متقی نہیں ہوتا جس کے پاس تقوی کی دولت نہیں ہوتی وہ دنیا کے پیشاب میں ڈوب مرتا ہے دنیا کے پہانے کو حلوہ سمجھتا ہے دنیا کی غلازت کو زیب و زینت سمجھتا ہے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے قارون اس لیے تباہ ہوا کہ تقوی کی دولت سے محروم تھا فرعون حکومت میں اس لیے تباہ ہوا کہ تقوی کی دولت سے محروم تھا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہے یہ تقوی آتا ہے انسان کے اندر مروٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ کل ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لوگو تمہیں زمین مبارک ہو تمہیں دولت مبارک ہو تمہیں پراپرٹی مبارک ہو تمہیں جائیداد مبارک ہو ہم جائیداد کے جھمیلوں میں نہیں آتے ہم پراپرٹی کے جھگڑوں میں نہیں آتے ہم کاروبار کے جھگڑوں میں نہیں آتے لینا چاہتا ہے لے لے زمین ہڑپنا چاہتا ہے ہڑپ لے ہمارا نعرہ سلاتی و و مہیا یا و مماتی یہ ہے میری نماز یہ ہے میرا روزہ یہ ہے میری قربانی یہ ہے میرا لبیک اللہ لبیک یہ ہے میرا نعرہ توحید لا الہ الا اللہ اور یہ ہے میرا نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ اور میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے اور میں رب کے لیے جیتا ہوں میں رب کے لیے مرتا ہوں میں دنیا کے جھمیلوں میں مال و دولت کے جھمیلوں میں عورت کے فتنے میں اولاد کے فتنے میں جس کے اندر تخبہ پیدا ہوتا ہے اور تخبے کی دولت اسے ملتی ہے دنیا پیشاب کا خطرہ اسے نظر آتا ہے مچھر کے پر سے گیا گزرا دنیا کا مال اسے نظر آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور جس کے پاس تخوا نہیں ہوتا وہ ہر عمل کو وہ ہر چیز کو جس کا کوئی شوہر نہیں ہوتا جانے والے ہر مرد کو وہ کہتی ہے رنڈی عورت یہ بھی میرا خاوند یہ بھی میرا مرد اس سے بھی میرا نکاح ہوا یہ بھی میرے جوڑے میں آیا اور جس کا خامد متعین ہوتا ہے جس عورت کا وہ عورت دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی جس کو تخوا ملا اس کو جہاد مل گیا جس کو تخوا ملا اس کو شہادت مل گئی جس کو تخوہ ملا اسے دنیا کا بغض مل گیا جس کو تخوہ ملا اسے دنیا کی دشمنی مل گئی جس کو تخوہ ملا اسے جنت مل گئی جس کو تخوہ ملا اسے جہنم کی دوری مل گئی جس کو تخوہ ملا مسجدوں کے سائے مل گئے اور جس کو تخوہ ملا فلمی دنیا سے دوری ہو گئی اور جس کو تخوا ملا قرآن سے قریب ہو گیا اور ناولوں اور افسانوں سے وہ دور ہو گیا اور جس کو تقوی نہ ملا وہ ہر کام کو جہاد کہتا ہے ہر کام کو شہادت کہتا ہے جو روح کو پال رہا ہوں یہ بھی جہاد اولاد کو کما کو لا کو ڈال رہا ہوں یہ بھی جہاد میں کرکٹ کھیل یہ بھی جہاد اس لیے کہ جس رنڈی کا مرد متعین نہیں ہوتا وہ رنڈی ہر زنا کرنے والے کو اپنا خامین سمجھتی ہے اپنا انو سمجھتی ہے اپنا شوہر سمجھتی ہے جس کا راستہ متعین ہے ہی سبیلی ادو اللہ یہ راستہ وہ ہے جس کی طرف پیغمبر نے بلایا وہ کون سا راستہ ہے وہ شہادت کا راستہ تھا وہ بدر کا راستہ تھا وہ تبو کا راستہ تھا وہ ہنین کا راستہ تھا وہ جنت کا راستہ تھا لہم دار السلام اندر اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ تبار تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ سلامتی کے راستے پر جو چلے گا قیامت کے دن ان کے لیے سلامتی کا گھر یعنی جنت ہمیں دیں گے اور جو دھوکے کی زندگی میں پڑا ہوا ہے جمعہ جمعہ کو ڈبکیاں مارتا ہے عید برات کو سجدے کے ٹونگ مارتا ہے اور جو منافق قسم کا آدمی ہے وہ جس چیز کو دیکھے گا کہے گا بھائی میں مجاہد ہوں میں غازی ہوں دیکھو دنیا کے اندر مختلف تحریکیں ہیں اور مختلف جماعتیں ہیں لیکن کوئی جماعت اپنے کام کو جہاد سے تعبیر نہیں کرتی دارلوم دیومن مولانا قاسم ناندی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہی محمد اللہ تعالی ان اکابرین نے انگریز کی مخالفت کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کرنے کے لیے انار کے درخت کے نیچے دارلوم دیومن کی وہاں سے نشو و نما ہوئی لیکن کوئی قاسمی یہ نہیں کہتا میں قاسمی ہو گیا کا فارغ ہو گیا اب مجھے مزید جہاد کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ دارلوم دیومن بنا کیا گیا بنیاد رکھی گئی پہلا پتھر رکھا گیا پہلی اینٹ رکھی گئی تو شیخ الہند ہند پیدا ہوا جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی شیخ ال اسلام پیدا ہوا جس نے عدالت کے اندر یہ کہا کہ انگریزی حکومت کے اندر نوکری لینا ایسے ہی حرام ہے جیسے کتے کا گوشت کھانا اور سور کا گوشت کھانا حرام ہے اس نے مجاہدوں کو جنم دیا اس نے انگریزوں کے خلاف الم بغاوت بلند کرنے والے غازیوں کو جنم دیا لیکن دارلوم کا فارغ یہ نہیں کہتا کہ دارلوم میں جو پڑا وہ مجاہد ہے دارلوم میں جس نے لقب لیا آسمیت کا وہ مجاہد ہے اور باطل فرقے آؤ کہ بریلوی فرقہ عرس کرنے کو جہاد نہیں کہتا گیارہویں کرنے کو جہاد نہیں کرتا بارہویں کہنے کرنے کو جہاد نہیں کرتا وہ چہلوم کرنے کو وہ کہتا ہے عبادت ہے محبت رسول ہے کسی بریلوی عالم سے احمد رضا خان سے ان کی اولاد سے ان کے پوتروں سے ان کے نواسوں سے اور بریلوی علماء سے ان کے ملفوظات کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر اپنے پیر کا عرس کر لو گے تم جہاد کرو گے تم چہلم کر لو گے تم گیارہویں کر لو گے تم بارہویں کر لو گے تم مجاہد ہو جاؤ گے جہاد کا ثواب ملے گا اللہ کی قسم ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں حالانکہ دیومن اور بریلوی کی سام پنگس کی لڑائی ہے دیومن اور غیر مخلدوں کی لڑائی سام پنگس کی ہے غیر مخلد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں غیر مخلد آمین زور سے کہتے ہیں غیر مخلف رفع دین کرتے ہیں غیر مخلف آٹھ رکعت تراوی پڑھتے ہیں لیکن کسی غیر مقلد عالم نے میں ان کی طرف سے ترجمان بن کر صفائی پیش کرتا ہو کہ آٹھ رکعت تراوی کو جہاد نہیں کہا سینے پر ہاتھ باندھنے پر جہاد نہیں کہا اور آمین زور سے کہنے پر جہاد نہیں کہا اور رفع دین کرنے پر جہاد نہیں کہا بریلیوں نے چہلم کو جہاد نہیں کہا گیارہویں کو جہاد نہیں کہا عرس کو جہاد نہیں کہا قوالی کو جہاد نہیں کہا اگر جہاد کے معنی جہد کرنے کے محنت کرنے کے مشقت کرنے کے مجاہدہ کرنے کے بریلویت کے اندر عرص کرنا مجاہدہ تھا وہ جہاد تھا اور غیر مخلدیت کے اندر اہل حدیث کے مسلک کے اندر رفع دین کرنا مجاہدہ تھا آمین زور سے بولنا مجاہدہ تھا جہد تھا والذین جاہدو فینا کی فہرست کے اندر آتا تھا لیکن بھول کر خطا سے بھی نشیان کے طور پر بھی ان کی زبان کے اندر یہ بات نہیں آئی دارلوم کے فارغ نے دارلوم کی سند کو مجاہد ہونے کی سند نہیں بتایا مظاہر کے فارغ نے شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب نور اللہ مرکز نے ابھی آپ کے فرزند مولانا طلحہ صاحب ہیں آپ کے خان وادے کے حضرت مولانا یونس صاحب ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کے بظاہر کے اندر پڑھنا جہاد ہے لکھنؤ کے اندر پڑھنا جہاد ہے لے دے کر ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا نام لیتی ہے اور بیل کا کباب کھائے اور بسوں کے اندر بیٹھے اور مٹی لگے تو کہتی ہے یہ کام جہاد ہے جو کام بریلیوں نے نہیں کیا جو کام غیر مقلدوں نے نہیں کیا اس جماعت کے اندر کچھ یہودی لوگ شامل ہو کر جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے مسلمانوں کو تقوی سے دور کرنے کے لیے اس لیے کہ تقوی آئے گا اللہ کا ڈر آئے گا اور جسے اللہ کا ڈر آئے گا وہ زندگی سے نہیں ڈرے گا وہ بادشاہ سے نہیں ڈرے گا وہ حکومت سے نہیں ڈرے گا وہ سلطنت سے نہیں ڈرے گا اور دنیا کی کسی تحریک نے دنیا کی کسی جماعت نے دنیا کے کسی مکتب فکر نے دنیا کے کسی مدرسے والے نے اور دنیا کی کسی تنظیم نے جب علماء ہے اس نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے اندر وہ کام کیا وہ کام کیا کہ آج غیر مہیش بھٹ نے فلم بنائی کہ ہندوستان کی تحریکی آزادی کے اندر علماء دیوبند کا کردار اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے علماء دیوبند نے کیا مجاہدانہ کارنامے انجام دیے آج بھی مالٹا کی جیل یہ کہنے کو تیار ہے آج بھی کالا پالی اگر کہہ سکتا ہے تو کہے گا آج بھی شاملی کا میدان گواہ دے گا آج بھی دلی سے لے کر میرٹ تک کا درخت کہے گا کہ میرے درخت پر ایک ایک دارلوم کے تاریخ میں سولی پر لٹکا ہے آج بھی مولانا مظہر نانوتوی کی مزار مبارک آج بھی یاقوب نانوتوی کی مزار آج بھی قاسم نانوتوی کی مزار چیخ چیخ کر کہے گی کہ قسط اول پہلی عید جو دیوبند کی رکھی گئی کس بنیاد پر رکھی گئی کیا مدرسوں کی کمی تھی کیا تحریکوں کی کمی تھی کیا جماعتوں کی کمی تھی مجاہدانہ کردار مجاہدانہ اوساف انگریز سے ٹکر لینے کی طاقت انگریز سے مقابلہ کرنے کی قوت ٹیپو کے اندر جو جس بے جہاد پیدا ہوا اگر شاہ عبد العزیز کا پتوا نہ ہوتا میرے رب کی قسم ٹیپو میدان جہاد میں نہ آتا اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جو ہندوستان پاکستان کے اندر جہاد کا پتوا دیا یہ شاہ ولی اللہ مکتب فکر جو دیوبندی مکتب فکر کا دوسرا نام ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ہندوستان کو کہا یہ دار الحرب ہے یہ دار الجنگ ہے یہ جنگ کی جگہ ہے یہاں مسلمان ہجرت بھی نہیں کر سکتا یہاں جہاد کرنا لازمی ہے اگر یہ فتوا میرے ٹیپو کے سامنے نہ آیا ہوتا تو ٹیپو میدان جہاد کے اندر نہ آتا اور ٹیپو جامع شہادت ناش نوش نہ کرتا ٹیپو کی جامع شہادت اور ٹیپو کی مجاہدانہ کردار یہ میرے علماء دیوبند کا صدقہ ہے یہ میرے مکتب شاہ ولی اللہ کا صدقہ ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مجاہد دارلوم کا محتمی اپنے آپ کو مجاہد نہیں کہتا یہ جماعتوں میں جانے والے یہ چلے لگانے والے ہر کام کو جہاد سے تعبیر کرنا ہمیں بڑی پریشانی تھی کہ بھائی ہم سے دشمنی کیوں ایک مرتبہ بنگلور کے اندر ایک جلسہ بریلوی لوگوں نے کینسل کرا دیا اس وقت شان اولیاء اللہ کی تقریریں چل رہی تھی ان لوگوں کا بہانہ مشورہ تھا ہمارے جلسے کے کینسل ہونے پر انہوں نے لڈو تقسیم کیے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا فضائل اعمال کا دفاع ہم نے کیا بنگلور کے اندر سات سو مساجد کے اندر کس خطیب نے فضائل اعمال کا دفاع کیا میسور کے اندر فضائل اعمال کو جلایا گیا کون ملا تھا ان غیر مخلدوں کو جا کر للکارا تھا اور ان تبلیغیوں کے حوصلوں کو بلند کیا تھا کولار کی سرزمین کے اندر ان چلا لگانے والے اور ان جماعت میں جانے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا وہ کون سا مرکز کا ملہ تھا وہ کون سا مسجد کا موزن تھا امام تھا جو کولار کے اندر جا کر ان غیر مقلدوں سے ٹکر لی اور جماعتوں کے حوصلوں کو بلند کیا تھا ایسا کرنے کے باوجود لڈو کیوں بانٹے گئے بوندی کیوں تقسیم کی گئی بات اصل میں یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے پتل کی مورتیوں کو سونے کا رنگ چڑھائے ہوئے تھے جماعت کے کام کو جہاد کا رنگ روہن چڑھائے ہوئے تھے جب سے ہم نے جہاد کی بات کی ان کی سونے کی پالش الگ ہو گئی اور یہ پتل کی مورتیاں ننگی ہو گئی تو کہا یہ مورتی کا ننگا کرنے والا یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ عیسائی ایجنٹ ہے یہ غیر مخلد ہے یہ خادیانی ہے ہم نے صرف یہ کہا یہ سونا ہے یہ پیتل ہے ہم نے صرف یہ کہا یہ جہاد ہے یہ جماعت ہے ہم نے صرف یہ کہا یہ بدر ہے اور یہ مرکز ہے ہم نے صرف یہ کہا کہ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ عرش کے اندر اور کتنا کے تحت سرا کے اندر فرق ہے یہ دونوں الگ الگ کام ہیں جہاد الگ کام ہے جماعت الگ کام ہے لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا تھا کہ اس میں جانے والا مجاہد اس راستے میں مرنے والا فی سبیل اللہ مرنے والا ہے شہید ہے اور اس کو شہادت کا مرتبہ دیا اور جسم پر داغ دھبے آنے پر کہا کہ ہوروں نے آ کر بوسا دیا ہے حضرات یاد رکھو یاد رکھو کہ سلاد کے معنی نماز کے ہیں اور سلاد کے معنی ذکر کے ہیں سلاد کے معنی دعا کے ہیں سلاد کے معنی درود کے ہیں ہم ہم نے حیال الصلاح کہا اس سے درود مراد نہیں ہے اس سے ذکر مراد نہیں ہے اس سے جو ہے تزمی مراد نہیں ہے اس سے وہ سلاد مراد ہے جس کو اللہ کے نبی نے امت کو دیا تھا حیال الفلاح اس سے وہ کامیابی مراد ہے جس کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا حج کے بارے ارادہ کرنے کے ہم نے جا کر ایک آدمی کو کہا کہ بھیا نماز پڑھ لے اس نے کہا میں نے سو درود پڑھ لیا دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہتا تیرے سو درود سے نماز ہو گئی اس نے کہا سوالات میں نے ذکر اللہ کر لیا حالانکہ سلاخ کا ترجمہ ذکر کا آتا ہے سلاخ کا ترجمہ درود کا آتا ہے سلاخ کا ترجمہ تزمی کا آتا ہے لیکن شریعت نے جسے سلاد کہا جب تک وہ نہیں کرے گا اس کی سلاد مکمل نہیں ہوگی حج کمانا ارادے کا اس نے کہا یہی بیٹھے بیٹھے کعبے کے طواف کا ارادہ کر لیا یہی بیٹھے بیٹھے ارفات کے قیام کا ارادہ کر لیا یہی بیٹھے بیٹھے مینام رنگی جمرات کا ارادہ کر لیا یہی بیٹھے بیٹھے میں نے جو ہے مصطلفہ میں شب گزاری کا ارادہ کر لیا میں نے کہا سیٹ صاحب حج کو جاؤ سیٹ صاحب کہنے لگے حج کے معنی حج کا ارادہ کرنے کے میں دن میں سو مرتبہ ارادہ کرتا ہوں کیا وہ حاجی صاحب ہو گئے روزے کے معنی رکنے کے ایک آدمی نے کہا کہ میں بیوی سے رک گیا میں جو ہے کھانے پینے سے رک گیا اور میں ٹی وی سے رک گیا میں فلاں سے رک گیا کیا وہ اس کا روزہ ہو جائے گا شریعت کے مطابق جب وہ روزہ نہیں رکھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی شریعت کے مطابق حج نہیں کرے گا حج نہیں ہوگا جب حج شریعت کے مطابق روزہ شریعت کے مطابق نماز شریعت کے مطابق عمرہ شریعت کے مطابق یہ جہاد رہ گیا تھا کہ ہر آدمی جو کام کرے اس کو جہاد سے تعبیر کرنے لگے حکیم حلوہ دے جہاد تبلیغی تبلیغ کرے جہاد محتمی مدرسہ چلائے جہاد خطیب خطبہ دے جہاد لیکچرار پروفیسر لکچر دے جہاد یہ کہاں سے آ گیا جب نماز اور مانا نہیں ہو سکتا سلاد اور مانا نہیں ہو سکتا سوم اور مانا نہیں ہو سکتا حج اور مانا نہیں ہو سکتا تو جہاد کے یہ منیش مانے کہاں سے آ گئے ولدین دو جہد دو جہد کون نہیں کر رہا ہے مشقت بریلوی نہیں کرتا مشقت قادیانی نہیں کرتا اللہ کے واسطے سدھر جاؤ اور جہاد کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جذبے جہاد سے الگ ہوگا وہ منافق کی موت مرے گا وہ منافق کی موت مرے گا یہ آخر نے فرمایا ہے ہم نے کتے کی موت ہم نے سور کی موت کہا یہ ہلکی موت ہے یہ سستی موت ہے آہا نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی مرے اور جذبہ جہاد اس کے اندر نہ ہو یعنی تخوا اگر ہوگا جذبہ جہاد ہوگا تخوا اگر ہوگا مر مٹے گا تخوا اگر ہوگا اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی ماں کی قربانی دے گا اپنی اولاد کی قربانی دے گا ہمارا کہنا صرف یہ ہے سب کچھ دین کے کام کرو لیکن اس کو اس کے لیبل کے ساتھ کام کرو اگر تم نے پیتل کی مورتی بنائی ہے اسے پیتل کی کہو سونے کی پالش چڑھا کر تم اسے سونے کی مت کہو یہ دھوکا ہے اگر تم نے المونیم کی رکھی ہے المونیم کی رکھو اسے تم نے سلور کی اور چاندی کی پالش تم نے چڑھائی ہے یہ دھوکہ ہے تبلیغ دین کا کام ہے امامت دین کا کام ہے مدرسہ دین کا کام ہے نماز کو بلانا دین کا کام ہے قرآن پڑھانا دین کا کام ہے نورانی قاعدہ پڑھانا دین کا کام ہے یہ دین کے کام ہے کرو خدا جانے کچھ نمبرات بنائے دنیا میں کسی جماعت نے یہ نمبر آپ نہیں بنائے دارالم دیوبند نے آٹھ نمبرات بنائے وہاں پر تخت کے اندر لگائے یہ آٹھ نمبر پر دارلوم چلے گا لیکن کبھی دارلوم کے باپ نے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ دین اسی کے اندر ہے اسے چھوڑ کر دین نہیں ہے بریلیوں نے کچھ نمبرات بنائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین اسی کے اندر ہے جو اسے چھوڑے گا بد دین ہو جائے گا ایک جماعت نے چھ نمبر بنائے کہے گا جو جڑے گا ایمان سے جڑے گا اور جو الگ ہوگا وہ ایمان سے الگ ہو جائے گا یہ بات نہ جماعت اسلامی نے کہی یہ بات نہ غیر مقلدوں نے کہی یہ بات نہ بریلویوں نے کہی صرف نمبر بنانے والوں نے کہا کہ سوا چھ بھی نہیں ہو سکتا پونے چھ بھی نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں تم چھ نمبر کی بات کرتے ہو قرآن کے اندر چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ شکایتیں ہیں ان میں ایک زبر کا انکار ہوگا ایک زیب کا انکار ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا وہ ڈھیر کا بچہ ہو جائے گا چھ نمبر سے کام نہیں چلتا چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں سے کام چلے گا دیوبند کے آٹھ نمبر سے کام نہیں چلے گا چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ لیکن دنیا کی کسی تحریک نے اور دنیا کی کسی جماعت نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے وقت ہے آ جاؤ متقی بن جاؤ رمضان کے صدقے میں وقت ہے روزے کے صدقے میں تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ یہ تقوی کی دولت سے جو مالا مال ہوتا ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے جذبہ شہادت سے سرشار ہوتا ہے اور اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے اگر بزدلی آئی ہے بزدلی نفاق کا نام آیا ہے بزدلی آئی ہے تو دنیا کی محبت آئی ہے اور دنیا کی محبت نفاق کا دوسرا نام ہے اولاد کی محبت دنیا کی محبت نام دلی کی محبت دین کے سلسلے میں ہزاروں مرتبہ ہم نے یہ مثال آپ کو دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا امن اللہ کا بالحقی بشیر و نذیرا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا راوی بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف جایا کرتی تھی آپ کا چہرے انور لال ہو جاتا تھا سرخ ہو جاتا تھا راوی بیان کرتے ہیں کان نہ ہو منظر جائے ایک لشکر کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف اپنے سپاہیوں کو جنگ کے وقت جو ہدایتیں دیا کرتا تھا آج یہ لوگ نرمی کا نام لے کر آج یہ لوگ نبی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آج یہ لوگ نبی کے اخلاق کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں آج یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں آج ان میں یہودی کثرت کے لوگ شامل ہو کر نبی کی شان نظیری کا انکار کر رہے ہیں نبی نے حضرت عمر کو توریت پڑتا ہوا دیکھا تھا غضب آلود ہو گئے تھے ہنسنے کے وقت ہنسنا یہ نبی کی سنت ہے تو غصہ ہونے کے وقت غصہ ہونا یہ بھی نبی کی شان ہے جو نبی اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے چاہا کرتے تھے جس نبی نے سوگنوں کے اندر آپس میں اختلاف پیدا کر کر لیپا پوتی کرائی تھی حلوے کی اس نبی جس نبی نے جنگ جنگلی جو ہے اس کے اندر جنگل کے اندر ویرانے کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رننگ ریس کی تھی دوڑایا تھا جس نبی نے جب دوسری عورت کا نام پورے میں نکلتا تھا اس سے اجازت لے کر امی جان عائشہ کو جہاد کے اندر لے جایا کرتے تھے وہ نبی جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سوال کرنے آئے اور سوال کر کے چلے گئے پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے امی جان عائشہ نے ان کو دیکھا وہ پس قد کے تھے چھوٹے قد کے تھے انگوٹھے سے اشارہ کیا جو نبی نے محبت کو نشاور کیا جس نبی نے دوسری عورت کا نام آنے پر ان کو جو ہے اجازت لے کر اپنے ساتھ میدانی جہاد میں اور سفر میں لے کر گئے جس نبی نے آپ کو اس جگہ سے پانی پلایا جہاں آپ نے پانی پیا پھر امی جان نے جہاں پانی پیا وہاں سے آپ نے پانی پیا جہاں محبت نچھاور کی آپ کا چہرے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا امی جان نے فرمایا آہا اے میرے سرتاج کیا بات ہے فرمایا عائشہ تم نے وہ کام کیا ہے اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر زہر آلود ہو جائے گا مسکرا کر بات کرنا سنت تھی تو مسکرا کر بات سنت ہے اور کسی غلط عمل پر ٹوک کر غصہ کرنا جلال دکھانا جمال دکھانا اور اپنے چہرے کو سرخ کرنا یہ بھی نبی کی شان ہے ایسا نہیں کہ صرف میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ جمع یہی کہتی ہے جو کہتی ہے اس سے اس کی بیٹی کو چھیڑ کر دیکھو کیا وہ بھائیوں بزرگوں والی تقریر کرے گا اس کی کھڑکی کے شیشے کو پھوڑ کر دیکھو اس کی ایک انچ زمین لے کر دیکھو اور کہو کہ نبی کی سنت پر عمل کرو سختی مت کرو گالیاں مت دو اور جو ہے سخت زبان استعمال مت کرو اس لیے کہ دین اخلاق سے پہلا ہے وہاں ننگا شیطان بن جاتا ہے حیوان کا بچہ بن جاتا ہے اور مسلمان آج یہودی خصلت اپنا رہا ہے آج مسلمان گنیشا کو بٹھا رہا ہے آج مسلمان بش کا چہرہ اپنا رہا ہے آج کا مسلمان عیسائی کانوٹوں کے اندر جا کر فلموں کی بیماری لے رہا ہے عیسائی قسلتوں کو لے رہا ہے برتھ ڈے منا رہا ہے شادی کی سال گرا منا رہا ہے آج کا مسلمان اللہ کے گھر کو رولا رہا ہے آج کا مسلمان دین سے قطع تعلق پیدا کر رہا ہے تو کیا اب بھی سختی کی ضرورت نہیں اب بھی نرم حلموں کی ضرورت ہے اب بھی بدر کی ضرورت نہیں اب بھی تبو کی ضرورت نہیں سدھر جاؤ مسلمانوں اللہ کے لیے حق و باطل کے فرق کو پہچانو نبی کی شان نظیری اور نبی کی شان بشیری کو پہچانو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ولایت کی جو نشانی بیان فرمائی اللہ ان اولیا اللہ کہ بے شک اللہ کا بلی روزے رکھتا ہے ناراض پڑتا ہے پیٹھا ڈالتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ کی منڈیاں توڑتا ہے اللہ ان اولیا اللہ ہی کلام پاک کا گیارہواں پارا کھول کر دیکھو یہ کلام پاک دیوبندیوں کے باپ کی بریلیوں کے باپ کی غیر مخلدوں کی باپ کی میراث نہیں ہے اور کسی جماعت اور کسی تحریک کے اوپر یہ کلام نازل نہیں ہوا یہ اللہ کا وہ سچا کلام ہے جسے جبرائیل نے اللہ سے لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی بیشی کے قوم تک پہنچایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے اس کلام پاک کے اندر ولایت کی جو نشانی بزرگی کی جو نشانی ہمارے پاس بزرگ کیا کب بھی ہاتھ میں دیکھو بھی قرآن رہتا ہے بڑا اللہ کا ولی کب بھی دیکھو ہاتھ میں تصویر رکھتے مسجد کھولتے ہی پہلا آدمی جو مسجد میں آتا وہ بولی قرآن نے کہا اللہ ان اولیاء لاہو لا ہی منا ہوں هم يحزنون اللہ کے ولی کو تخوا ملتا ہے تقوی اللہ سے ڈر کو کہتے ہیں تقوی اللہ سے خوف کرنے کو ایک ڈر وہ ہے جو آدمی سم سے ڈرتا ہے ایک ڈر وہ ہے جو بچھو سے ڈرتا ہے ایک ڈر وہ ہے جو جورو کا غلام جورو سے ڈرتا ہے ایک ڈر وہ ہے جو غلام اپنے ایمان سے ڈرتا ہے ایک ڈر وہ ہے کہ بیماری آنے کے بعد پیر کٹ جانے کا لیکن یہ جو اردو زبان ہے یا دنیا کی جتنی لینگویجز ہیں یہ سب کے سب غریب زبان ہیں امیر زبان کروڑ پتی زبان صاحب نصاب زبان اگر ہے تو عربی زبان ہے ڈر کے لیے سترہ الفاظ ہیں اس کے پاس خوف بھی مانے ڈر کے تخوے کے معنی بھی ڈر کے لیکن ڈر ڈر کے اندر فرق ہے ایک بیوی متی فرما بردار اپنے خامن کی آمد پر جو ڈرتی ہے ایک مرید اپنے پیر و مرشد سے جو اکرام احترام میں ڈرتا ہے اور ایک غلام اپنے یجمان سے اور ایک گھر والا گھر کے روڈ چوڑا ہونے کے ڈر سے ہر ڈر کے اندر فرق ہے لیکن تقوی ایسے ڈر کو کہتے ہیں کہ کہیں میرا رب روٹ نہ جائے میرا رب ناراض نہ ہو جائے اسی لیے رابیہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ لٹھا لے کر جنت کو توڑ دوں اور میرا جی چاہتا ہے پانی لے کر جہنم کی آگ کو بجا دوں کہا کہ تم کیا کام کرو گی رابیہ اللہ کی جنت نہیں رہے گی اللہ کی جہنم کہا کہ عجیب لوگ ہیں کہ لوگ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جنت کی طلب کے لیے یا نہیں تو جہنم سے خوف کے لیے حقیقت میں اللہ کی عبادت اللہ سے محبت کے لیے کرنا چاہیے ان کی سوچ کتنی اونچی تھی تخوے کے بانے یہ ہیں میرا رب راضی ہو جائے رب کی ناراضگی سے بچنے کا نام تقوا ہے تقوا وہ ڈر نہیں جو آدمی سام سے ڈرتا ہے اور بچھو سے ڈرتا ہے اور یہ تقوا وہ ہے کہ اگر یہ آ جائے تو آدمی کے تمام مسئلے حل ہو جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خود میں نکاح تو ہزار مرتبہ سنا ہوگا آپ نے اور خود آپ کے نکاح کے اندر تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور خود بہ نکاح حاضی سے سنا ہوگا تین آیتیں پڑی جاتی ہیں یا یوحن ستخو رب اے لوگو اللہ سے ڈرو پہلی آیت دوسری آیت یا یوحن ددین امنت اللہ حق کا تو کھاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے تیسری آیت یا یادین آمنوا اتقوا اللہ وقولو قول سدیدہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو اللہ اکبر نکاح کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں شادی کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں پاک دامنی کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں مردوں کی تعریف کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں بیوی کے حقوق کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں حقوق زوجیت کی آیتیں کلام پاک کے اندر ہیں تین آیتیں یا یوحنا ستقو رب اے لوگو اللہ سے ڈرو یا اللہ حق کا ٹکاتی ہی ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے تیسری آیت ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو ارے یہ ڈر ڈر تخوا تخوا تخوا کیا ہے اگر حقوق زوجیت کی بات کہتے معاملات چھٹ جاتے اگر شوہر کے حقوق بیان کیے جاتے بیوی کے حقوق رہ جاتے اگر بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے شوہر کے حقوق رہ جاتے اگر میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جاتے اولاد کے حقوق رہ جاتے اگر اس کو بھی بیان کیا جاتا خاندان کے حقوق رہ جاتے خاندان کے حق بھی بیان کیا جاتا رشتہ داروں کے حقوق باقی رہ جاتے اب کتنا لمبا بھاشن وہ کہاں سے دیتا پھرے گا بریانی ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی لوگ باہر میں بھاگ نہیں جائیں گے تو اس نے کہا اللہ نے فرمایا تخواہ اگر تم ملو گے شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا تخواہ ملے گا بیوی اللہ سے ڈرے گی شوہر کا حق ادا کرے گی تخواہ ملے گا اولاد کو صحیح دین کے راستے پر چلائے گا تخواہ ملے گا حقوق مال ادا کرے گا تخواہ ملے گا حقوق اللہ ادا کرے گا تخواہ ملے گا حقوق العباد ادا کرے گا تخواہ ملے گا رشتے داروں کے حق ادا کرے گا اس لیے شادی کے اندر خطبہ نکاح کے اندر حقوق زوجیت کے شوہر کے بیوی کے اور نکاح کی فضیلت کے آیتوں کے پڑھنے کے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ تقوی کی تاکید کی گئی کہ اگر متقی ہو جائے گا خاندانوں میں محبت ہوگی خاندانوں کے اندر ملاپ ہوگا آقا نے سچ فرمایا اللہ ان تقوا ملاک الحسنات لوگوں بے شک جو تقوا ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور تمام نیکیوں کی بنیاد ہے یہ تقوا مل جائے گا آج حقوق کی جنگ ہے کیا حق ہے شوہر کہتا ہے بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا اولاد کہتے ہیں ماں باپ ہمیں ٹھیک سے نہیں دیکھتے ماں باپ کہتے ہیں اولاد ہماری ٹھیک سے خدمت نہیں کرتی یجمان کہتا ہے غلام ٹھیک سے ہمیں نہیں دیکھتا غلام کہتا ہے مالک حق ادا نہیں کرتا پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے آقا نے فرمایا اللہ ان تخوا ملا کل حسنات اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ اگر تخوا ملے گا یہ حقوق کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرو گے اللہ کا ڈر ہوگا کوئی کسی کا قرض نہیں دبائے گا اللہ کا ڈر ہوگا کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا اللہ کا ڈر ہوگا کسی کے ساتھ بغض نہیں کرے گا اللہ کا ڈر ہوگا کسی کے ساتھ کینا نہیں کرے گا اللہ کا ڈر ہوگا صاحب حق کا حق ادا کر دے گا اللہ اللہ کا ڈر ہوگا غلطی ہونے پر معافی مانگ لے گا یہ اگر تخبہ مل جائے تمام چیزیں مل جائیں گی آپ انگریزی ممالک کے اندر دیکھیے وہاں سڑکوں کے اوپر اخبار رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور راہ چلنے والے آدمی کو اگر اخبار چاہیے تو وہ ڈالر یا یورو کرنسی جو بھی اس ملک کی جو ہے کرنسی ہوتی ہے وہ رکھتا ہے چلر پیسے اٹھاتا ہے اور اخبار لے کر چلتا ہے ایک آدمی وہ نہیں ملتا جو بغیر پیسے کے وہاں سے اخبار اٹھا لے کہ بھئی کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بسیں ایسی ہیں کہ بغیر کنڈکٹر کے بسیں چلتی ہیں آپ کو سفر کرنا ہے ٹکٹ کی قیمت بس اسٹاپ کے مقدار کے مطابق لکھی ہوئی رہتی ہے پہلے اسٹاپ کے لیے دوسرے اسٹاپ کے لیے آخری اسٹاپ کے لیے کوئی ایک فرد وہ نہیں ملتا کہ جو پیسہ ڈالے بغیر وہ جرنی کر لے اور سفر کر لے یہ وہ تقوی ہے جو سکھا رہا ہے آدمی کو کہ دوسروں کا حق ادا کرو لیکن جب دین سے دوری ہوتی ہے اور تقوی کی گہرائی ایمان کے بغیر پانی کی کوئی کوشش کرتا ہے کلمے کے بغیر ان انگریزوں کو ان یہودیوں کو ان عیسائیوں کو ان نسارا کو ان امریکیوں کو اور ان یورپ اور برطانیہ کے رہنے والوں کو تخوہ ملا بغیر کلیمے کے اخبار تو بغیر پیسے کے خریدتے نہیں ہیں سفر کے اندر بغیر پیسہ ٹکٹ لیے یہاں ہندوستان میں ہوتا پورے پیپر لے جا کو اسکراپ میں بھی ڈال دیتا اور چلر پیسے بھی اٹھا لے کو بھاگ جاتا سمجھ گئے وہاں کوئی یہ کام نہیں کرتا بلکہ بسوں کے اندر ایک جو ہے ڈالر پڑا ہوا ہے چوبیس گھنٹے تک وہ پرس وہیں پر رہے گا لیکن یہ وہ تخوا ہے جو اہل اللہ کے بغیر قرآن کہتا ہے یا آمنوا اللہ وکونوا ما صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ تخوا کہاں سے ملے گا اہل اللہ سے ملے گا صدیقین سے ملے گا امریکہ کو جو تخوا ملا وہ صدیقین سے نہیں ملا یورپ والوں کو جو ڈر ملا وہ سلحا سے نہیں ملا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ڈالر اور دو جو ہے روپے کا پیپر وہاں تخوا دکھا رہے ہیں اور جب افغانستان کا نمبر آیا اور جب بوسینیا کا نمبر آیا اور جب فلسطین کا نمبر آیا اور جب جو ہے لبنان کا سوڈان کا نمبر آیا وہ تخوے کا ننگا ناچ ناچا وہ ننگا ناچ ناچا کہ انسانیت کا خون انہوں نے پانی سے کم جو ہے قیمت کے اندر کر دیا انہوں نے گاجر کا بھاؤ لگایا مولی کا بھاؤ لگایا اور انسان کے سروں کی قیمت نہیں لگائی کہاں آیا صاحب تخوا ارے تم تو اخبار بغیر پیسے کے نہیں خریدتے تھے اور تم ٹرین کے اندر بس کے اندر بغیر پیسہ دیے سفر نہیں کرتے تھے یہ وہ سخوا تھا جو اہل اللہ صلاح سے نہیں ملا تھا یہ وہ سخوا تھا جو ان کو رمضان کے روزوں سے نہیں ملا تھا اپنی جب بات آئی میں ایک بات کہا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ آدمی ذرا نرم دل بھائی وہ آدمی ذرا بے وقوف وہ آدمی ذرا پاگل یہ پاگل ہے نا وہ میرے حق میں تمہارے حق میں وہ پاگل اگر ہوتا پتے باندھ کر ہوتا اگر وہ پاگل ہوتا پاخانہ اٹھا کر خود کھا لیتا اگر وہ پاگل ہوتا پیشاب کر کے پی لیتا اگر وہ پاگل ہوتا نوکری نہیں کرتا اگر وہ پاگل ہوتا شادی نہیں کرتا بچے پیدا نہیں کرتا وہ تمہارے میرے حق میں بے وقوف بنانے کے لیے بے خوف ہے اور خود کے معاملے میں اتنا عقل مند ہے کہ آپ کی عقل اس کے سامنے دنگ رہ جائے گی سمجھ گئے وہ ایک نمبر کا عقل مند ہے کبھی دو سو نمبر کی بس میں سوار ہونا ہے تو سو نمبر کی بس میں آج تک پاگل اس کو کہتے ہیں کہ دو سو ایک سو میں تمیز نہ کرے چاہے پانچ روپے کے بجائے سو کا نوٹ دے کر چلتا بنے کبھی جس کو تم پاگل کہتے ہو بے وقوف کہتے ہو یہ خرچ ڈبانے کے اندر بے وقوف ہے تمہارا حق مارنے کے اندر بے وقوف ہے تمہاری زمین مارنے کے اندر بے وقوف ہے تمہاری بیوی کو آنکھ لڑانے کے حق کے اندر بے وقوف ہے تمہاری بیٹی کچھ ارے چھوڑو بھی جاتا بھولا آدمی کیا کہ بچی کو چھیڑ ڈالیا نہیں نہیں سب کچھ معلوم ہے وہ چائے پی کر سو روپے دے کر چلا گیا تب کہیں گے یہ بے وقوف ہے درزی کو اڑی میٹر دینے کے بجائے وہ بیس میٹر کپڑا دے کر چلا گیا تب کہیں گے بے وقوف ہے سو روپے دے کر چلر واپس نہیں لیا تب کہیں گے وہ بے وقوف ہے سب دکان میں ہوشیار ہے شراب خانے میں ہوشیار ہے جورو کے پاس ہوشیار ہے سبزی کے دکان میں ہوشیار ہے دین میں آ کر وقوف ہو گیا کتا کتے کا پاخانہ کھائے گا تب سمجھیں گے ہم بے وقوف ہے سور کا پیشاب پیے گا تب سمجھیں گے ہم بے وقوف ہے گزشتہ جمعہ یہاں پر ہم نے ایک صاحب جو اونگ رہے تھے ہم نے کہا کہ بھئی تمہارا وہ جو ہے عزو شرمگاہ کہیں نہیں جائے گی ایک کمینہ سور کی لطفے سے پیدا ہونے والا لائر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ جا کر چیخنے لگا بھوکنے لگا کتے کی طرح حضرت ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بیان کر دی ہے یہاں پر بیٹھ کر دیکھ روزے کی حالت کے اندر جو آدمی وقفے وقفے سے پانی پیتا ہے روزے کی حالت کے اندر چیخ کر چلا کر کہتا ہے پلا اسلو کو مانے ہی اجرا میں تم سے بھیک نہیں مانگتا یقیناً وہ کتا لائر حرام کے رتبے سے پیدا ہوا ہوگا ایک نمبر کا جو روکا غلام وہ سے اتنی بڑی تقریر سوا گھنٹے کی تقریر تقریر کے اندر نہ خال اللہ سمجھ میں آیا نہ خال رسول سمجھ میں آیا سور کو گلاب کے باغ میں چھوڑے تو پاخانہ کھاتا ہے شہد کی منکھی اگر پاخانے کی جگہ پر بھی چلی گئی تو پھول پر بیٹھتی ہے لوگوں سبر کی نسلیں وہاں نہ بنو شہد کی مکھی بنو اللہ نے شہد کی مکھی کے نام کی صورت کلام پاک کے اندر سورہ نحل کو نازل کیا اس لیے کہ غلازت میں بھی جاتی ہے تو پھول پر بیٹھتی ہے کانٹوں کے ماحول میں جاتی ہے پھول پر بیٹھتی ہے انسان ہے آپ جو ہے جاتے ہیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں لڑکی کی پاخانے کی جگہ ناک رکھ کر ارے بھائی یہ بدبودار لڑکی ہے دیکھنے کی جگہ دیکھو سونے کی جگہ نہ کیوں لگاتے ہو یہ سور کی خصلت کے حرام کے نسخے کو پیدا ہونے والی یہ لائری کر کر حرام کا پیسہ جو کماتے ہیں نا یہ شرارت پیدا کرنے والی قوم ہے بھائی بولنے والا کس تھکان کے ساتھ کس مشقت کے ساتھ کن حالات کا سامنا کر کر بول رہا ہے اور بولنے بولنے میں فرق ہے اس لیے سورہ نہل اللہ نے نازل کی سورہ خنزیر اللہ نے نازل نہیں کی خنزیر کے بارے میں کہا انما ہر علیکم البیتتا والدما والحم الخنزیر کہ خنزیر یہ حرام ہے اس کا پسینہ حرام ہے اس کا جھوٹا حرام ہے مسلمانوں نحل شہد کی مکھی کی خصلت والے بنو کہ ہر اچھی چیز کو لینے والے بنو ہر بری چیز سے بھاگنے والے بنو تو بہرحال یہ جو تقوی ہے یہ تقوی آئے گا آدمی کے اندر نہل کی خیصیت شہد کی مکھی کے اوساف اس کے اندر پیدا ہوں گے سور کی کسرتیں پیدا نہیں ہوں گی یہ تخبہ پیدا ہوگا تمام آمال کی جڑ آمال حسنا کی جڑ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اندر دیں گے اور یہ تخبہ پیدا ہوگا ہمارے حاکم اور ہمارے حکمران اللہ ان کے دلوں کے اندر نرمی ڈالے گا اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالے گا حضرات یہ تخوا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آج یہ تقریروں میں آج یہ تحریروں میں آج یہ ڈائلاگ میں آج یہ کتابوں میں آج یہ ڈکشنریوں میں رہ گیا ہماری زندگی کے اندر صحیح معنوں میں تخوہ نہیں ہے حق کا تخاتی ہی صحیح معنوں کے اندر نہیں ہے یہ تخوا بغیر قرآن کے یہ تخوہ بغیر روزوں کے جب امریکی کتوں کو ملا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تخوا لبنان میں کہاں چلا گیا سوڈان کے اندر کہاں چلا گیا اور ہیرو کے اندر انہوں نے جو زہریلے بم ڈالے اس وقت ان کا تخوہ کہاں چلا گیا تو تقوی کو ایک لقوے کا تقوی ہے ایک تقوی روزے کا ہے ایک تقوی صلحہ کا ہے ایک اہل اللہ کا ہے اہل اللہ کا تخوہ اپناؤ تو یہ جلوت میں خلوت میں دوستوں میں دشمنوں میں سفر میں حضر میں ہمیشہ تمہیں متقی بنائے رکھے گا اور جو made in U S A ہے وہ تو پیپر لینے میں تقوی دکھائے گا وہ بس میں بیٹھنے میں تقوی دکھائے گا لیکن جب وہ آئے گا افغانستان کے اندر تو شیطان کا سور کا بچہ بن جائے گا برطانیہ میں جائے گا وہ شیطان کا حیوانیت کا نندا ناچ ناچے گا یہ تخوہ وہ ہے کہ پہلے کے جنگلوں کے چرواہوں کے اندر بھی اور بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے والے حکمرانوں کے اندر بھی یہ تخوہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر پر رہے تھے راستے کے اندر آپ کو بھوک لگی اور پیاس لگی دیکھا ایک چرواہ بکریوں کو چرا رہا ہے اور جا کر آپ نے سلام کیا اس نے کہا وعلیکم السلام فرمایا کہ بھائی ہمیں دودھ چاہیے بھوک بھی لگی ہے پیاز بھی لگی ہے اس چرواہے نے کہا کہ نہ یہ تو میں اس کا مالک نہیں ہوں مجھے آریت کے طور پر امانت کے طور پر مالک نے مجھے بکریاں دی ہیں میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے اس کو آزمانے کے لیے کہا ایک کام کرو کہ اس کام میں فائدہ تمہارا بھی اور فائدہ میرا بھی ہوگا کہ اگر تم دودھ نکالو گے خیانت ہو جائے گی چوری ہو جائے گی ہم کچھ پیسے دیں گے دینار و درہم دیں گے تم اس کو لے لینا اور ایک بکری ہمارے حوالے کر دینا ہم دودھ بھی پیئیں گے اور اس کا گوشت کھا کر کھا بھی لیں گے اور تم بھی بچ جاؤ گے اس لیے کہ عموماً بکریوں کو بھیڑیا کھا لیتا ہے اگر مالک پوچھے تو کہنا کہ نوت پر نو بکریاں رہ گئی ایک سوی بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا اور مالک برا بھی نہیں سمجھتا اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً اس چرواہ نے کہا فائن اللہ اگر یہ بات ہے تو اللہ کہاں چلا گیا میں مالک کو جھوٹ بول سکتا ہوں میرے اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جب تک تمہارے جیسے لوگ میری مملکت میں میری سلطنت میں ایسی زندگی رعایت بن کر گزاریں گے انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا اللہ کی رحمتیں اللہ کی طرف سے برکتیں متوجہ ہو سکتی ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ جانوروں کے اندر تقوا تھا حیوانوں کے اندر تقوی کے اثرات تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن اون کو چرانے جایا کرتے تھے اور آتے تھے تو اون جو ہے موٹا ہو کر اور سیراب ہو کر آتا تھا وہ زمانہ خشک سالی کا زمانہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہریالی نصیب نہیں اور تمہارا اونٹ موٹا تازہ ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ کی زمین ہے وہاں زرخیزی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا اور جو دیکھا وہ زمین بیت المال کی زمین تھی فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو نے جو کام کیا یہ کام حرام کام کیا یہ ناجائز کام کیا بیت المال کی زمین تمام مسلمانوں کی زمین ہے اس میں اپنے اونٹ جو تو چرائے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اور میرے علاقے کے لوگ تجھے تخاضا کریں گے اور تجھے جو ہے مطالبہ کریں گے حق واپس کرنے کے لیے تو پھر اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو فروخت کر دو سو درہم کے اندر فروخت کیا گیا کہا کہ چالیس درہم اپنے لیے رکھ لو اور ساٹھ درہم اسے بیت المال کے اندر جمع کر دو جانور اگر تقوا سے ہٹ جاتا تھا اور بیت المال کی زمین میں چڑھ لیتا تھا تو حضرات صاحب کرام کام جاتے تھے آج حرام نہیں حلال نہیں جائز نہیں ناجائز نہیں مسلمان کتوں جیسی خنزیروں جیسی زندگی گزار رہا ہے آپ کو برا لگا کتوں سوروں جیسی اس لیے کہ یہ ہر کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں نہ حلال کا مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے کبھی کسی کتے صاحب نے کسی مفتی کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہاں ٹٹی کے پاس ہڈیاں پڑی یہ ہاضا حلال ہاضا حرام کسی کتے نے پوچھا کسی خنزیر نے پوچھا کتا اور سور وہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور یہی کام مسلمان کرنے لگے تو بتلائیے اس کتے اور خنزیر کے اندر اور اس مسلمان صاحب کے اندر جو حلال و حرام حرام کی تمیز نہ کرے کیا فرق باقی رہ جاتا ہے اس لیے مسلمانوں ہم نے روزے رکھے ہم نے رمضان گزارا ہم نے تراوی پڑی ہم نے افطاریاں کی ہم نے شہری کی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی کی دولت آنا چاہیے ہمارے اندر اللہ کا ڈر آنا چاہیے اور یہ وہ اللہ کا ڈر ہے جو سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے دولت ہے اسی لیے بعض گناہوں کے بارے میں حدیث کے اندر ڈرایا گیا اگر تم نماز چھوڑو گے جہنم میں یہ عذاب ہے اگر تم داڑھی مڈاؤ گے یہ جو ہے عذاب ہے اگر تم روزہ چھوڑو گے یہ عذاب ہے اگر تم سوت کھاؤ گے یہ عذاب ہے اگر تم رشوت کھاؤ گے سنا نا آپ نے کسی کے پیٹ کو مٹکے کی طرح بنا دیا گیا اور پیٹ کے اندر سانپ لوٹ پھوٹ کر گئے اور کسی کو جو ہے وہ اپنا پتھر لے کر اپنا سر پھوڑ رہا ہے سنا نا فلاں گناہ کا فلاں عذاب لیکن حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا اگر تم نے اپنی پیان کو ٹکنے سے نیچے کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا یہ تخوے والے یہ کام کر ہی نہیں سکتے باپ اپنے بیٹے کو ایک تماچا مار دے باپ بیٹا رو لے گا ابو ابو معاف کر دو کہہ دے گا بیگم کو خاوند ایک مسواک لے کر مار دے اور اسے کچھ گالی دے دے پھر اس کے بعد بیگم ایم سوری کہہ دے گی پھر دونوں ایک ہو جائیں گے لیکن باپ بیٹے سے خفا ہو کر بول چال چھوڑ دے دیکھنا چھوڑ دے بیٹا کہے گا کہ تلوار لے کر سر قلم کر دو یہ کیوں مجھے نہیں دیکھ رہے ہو یہ کیوں مجھے نہیں بول رہے ہو بیوی سے بول چال بند کر دو بیوی سے قطع سوائے غلامان جورو کے جب ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ بیوی خامین سے ڈرے بیوی خامین کے پیر دبائے بیوی خامین کا احترام کرے بیوی شوہر کا نام نہ لے معاف کرے وہ لوگ ہٹ جائیں جو بیوی کا حیض و نفاس چاٹتے ہیں ان کی چڈیاں دھوتے ہیں ان کے مسالہ پیستے ہیں ان کی غلامی کرتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر نمستے کر کر ان سے معافی مانگتے ہیں بھیا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے حدیث میں آقا نے فرمایا اگر بیوی کو راہ راست پر لانا ہو تو ایسا نہیں کہ چھٹتے ہی فائٹنگ کر دو اور ڈبلو ڈبلو ایف کا کام تم شروع کر دو بلکہ ایک کام کرو کہ بسترے میں کروٹ بدل کر سو جاؤ اب دیکھو کہ بیوی جو سچی جاننے والی ہے اور سچی جان چھڑکنے والی ہے آشخا ہے مر مٹنے والی ہے صرف خامین کی اس ادا پر لوٹ پوٹ ہو جائے گی پوری رات روئے گی قدموں کے پر بیٹھ جائے گی اللہ کے لیے جواب کر دو اور جو میں نے کیا جو میں نے کہا صرف کروٹ کے بدلنے پر اور غلامان نے جورو کے لیے وہ تو جو ہے کہے گی الحمدللہ بغیر ٹیبلٹ کے سکون کی نیند آئی ورنہ ساری رات مناتا جو رو جی ذرا حق ادا کر دا لو جی میں فلم کے اندر فلاں کو دیکھ لیا فلاں رنڈی کو دیکھ لیا جا کے تھو جب تک اس کو کسی شادی میں یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا شادی میں جانا ہو تو بال فرارے رکھنے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں یہ سفر میں جانا ہے تو بال دکھانا ہے اس کے صدقے میں ورنہ حدیث میں آخا نے فرمایا کہ عورت اگر تنور کے پاس ہو مرد بلائے تو وہ آ جائے مرد بلائے نہ آئے ساری رات فرشتوں کی لانت ہم غلامان جوڑو کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بیوی جو شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہے وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میرا رب اس خالن کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا وہ تو مست آرام کی کراٹے کی نیند اب یہ پیر کے بعد عجیب بیگم سنو سنو کئی کو ہو رہی وہ آرام سے جا کر سوفے پر لیٹ گئی اور جا کر ڈائننگ ہال کے پاس جو ہے لیٹ جاتی ہے ارے زندگی میں یہ لمحے بار بار نہیں آیا کرتے تو بیوی ذرا سی جو صحیح وانوں میں بیوی ہوتی ہے شوہر کی خفگی پر شوہر کے نہ دیکھنے پر شوہر کے بات چیت نہ کرنے پر یہی اس کا سب سے بڑا عذاب ہو جاتا ہے اسی لیے حدیث کے اندر آخا نے کئی امان ایسے بتائے تخنے سے نیچے جن کی پیانٹے ہیں ابھی ذرا نماز میں جب کھڑے ہو تو ذرا دیکھ لینا مسلمان تو تم مسجد کے نہیں ہو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہو کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں چڑھا لیتے ہیں بے پردہ عورتیں ہیں جو عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے یا برقع اتنا ٹائٹ فٹنگ کا پہنتی ہے کہ وہ برقع نائٹی لگتا ہے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے دیکھو ایک تو ہے نماز چھوڑنے کا عذاب اور ایک ہے روزہ چھوڑنے کا عذاب وہ کہہ دیا گیا کہ سر لے کر پھوڑ لے گا پیٹ کے اندر سانپ آئے گا خبر کے اندر اجدا مارے گا اور کہے گا نہ مالکم لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہی نہیں یہ اللہ کا نہ دیکھنا میرے اللہ کی قسم جہنم کے پورے درجوں کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے اللہ ناراض ہو جائے اللہ محبت کی نگاہ نہ دیکھے کیا کریں گے بیوی ساری دنیا راضی ہے اور خاوی ناراض ہے بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے کھانا کیسے ہضم ہو سکتا ہے تو یہ تخوے کی دولت کی وجہ سے آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور یہ تقوی ملتا ہے علماء سے صلاح سے اہل اللہ سے ان کا تعلق اور ان کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ تقوی ملتا ہے ہر دنیا میں چمکنے والی چیز اور پتل کی چیز کو سونے کی پالش کر دی گئی اور ہر کام کو جہاد کر دیا گیا جس کے پاس تخوا ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا اور آپ نے دیکھا انا ہزاری کی تحریک بظاہر اچھی تحریک ہے کہ اس کے اندر رشوت کے خاتمے کے لیے اور ہندوستان سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آواز اٹھایا لیکن جمت علماء دارالعلوم دیومن کے محتمین اور پھر عبداللہ بخاری جو دلی کی جامع مسجد کے امام ہیں ان لوگوں نے اس سے کہا انا ہزارے سے کہ تم جو ہے گجرات کے اندر جب مسجدیں جل رہی تھی اور کشمیر کے اندر ابرو لٹ رہی تھی اور جب بیلگام اور کرناٹک کے فساد کے اندر مسلمان چیخ رہا تھا چلا رہا تھا ہندوستان سے تمہاری ہمدردی اس وقت کہاں گئی تھی اور کہا ٹھیک ہے اگر تم نے اس وقت کچھ نہیں کہا اب تو کہو کہ گجرات میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوا اور مودی کو گالیاں دو اور مودی کو کلین چٹنا دو انا ہزارے نے نہیں دیا ہر وہ تحریک جو اچھے نام سے آئے مسلمان نہیں جڑ سکتا اس تحریک کے پیچھے فرقہ پرستوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس تحریک کے آئندہ اواخب اور نتائج مسلمانوں کے حق کے اندر نقصان دہ ہو سکتے ہیں یہ ہمارے اکابرین سیاسی ماہرین عبداللہ بخاری ہیں حضرت ارشد صاحب مدنی دامد داموداتم عالیہ ہیں دارل دیوبند کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اس تحریک کی تائید نہیں کی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ہر کوئی کوئی نیک نامی کا جھنڈا لے کر جہاد کا جھنڈا لے کر رشوت کے خاتمے کا جھنڈا لے کر گاندھی کی شکل اپنا کر نکلے اور مسلمان جو ہے اس کے پیچھے آمنا سد اپنا کر جائے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اللہ دینا ادا ذکر رو النا مسلمان وہ ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اندہ بہرا ہو کر نہیں گرتا ہماری اپنی شناخت ہے ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے ہمارا اپنا جو ہے کرنے کے کام ہے ہم وہاں پر اپنا کام کیا کریں گے بہرحال اب یہ جو شوال کا مہینہ ہے الحمدللہ ہمارا دوسرا روزہ جو صبح زندگی سے لے کر غروب حیات تک یعنی وہ روزہ جس میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنانا حرام چیزوں سے بچنا شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی حدیث پاک کے اندر المکرم کے چھ روزوں کو مستحب قرار دیا گیا ہے اگر کوئی مسلمان ان روزوں کو رکھتا ہے رمضان کے روزوں کے ساتھ تو گویا سال بھر کے روزوں کا اللہ تبارک تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں اور اسے ثواب دیتے ہیں یہ روزے کنٹینیو چھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ روزے دو دو کر کر ایک ایک کر کر بہن ہار شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے چھ روزے رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور خاص طور سے عورتیں جن کی ناپاکی کے دنوں میں رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے ان کے لیے آم کے آم اور بیجوں کے دام جو کہتے ہیں قضا روزے بھی ہو گئے اور شوال کے سرپوشی روزے بھی ہو گئے تو وہ خواتین جن کی ناپاکی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے اب وہ شوال میں پاک ہو گئیں تو چھ قضا روزے بھی رکھے جتنے ہیں رکھیں جس کے دس چھوٹے جس کے سات چھوٹے تو اس میں جو چھ ہیں ان چھ روزوں میں خزا کی بھی نیت کر لے اور شوال کے چھ روزوں کی بھی نیت کر لے ٹو ان ون کر لے تو خزا کے خزا بھی ادا ہو گئے اور شوال کے چھ روزوں کی فضیلت بھی مل گئی جیسے مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی دو سنت دو نفیل اور دو ابابین پڑھتا ہے کل ہو گئی چھ یہ چھ عوامین نماز بن گئی حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو سنت اور دو نفیل پھر چھ عوامین پڑھنا چاہیے تھا لیکن کسی نے دو سنت اور دو نفیل اور دو عوامین پڑھے تو ٹوٹل ملا کر چھ ہو گئے تو اب اس کو عوامین کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رمضان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ تقوی کی دولت سے بالا بال فرمائیں اللہ تقوی کے جو نتائج ہیں بغض دنیا اور حب آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے آمین وا پردان الحمد للہ ربی